آپ میں اور فارسی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ تمامی حضرات کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں اپنے بالکل ایک خاص پروگرام جس کا عنوان ہے آپ میں اور فارسی جی ہاں لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا جس میں ہم یہ کر رہے تھے کوششننگ آیا یعنی ایز یا ویدر تو پیج نمبر 23 اور 24 four of P D F ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا so let's correct this homework اور آپ اپنے آنسرس کو بھی ویریفائی کر لیجئے سو تمرین آیا این در است از دس ا ڈور بیلے یا این در است دس از ا ڈور یس دس از ا ڈور آیا اون کتاب است از دیٹ ا بک کتاب خیر یا نہ اون کتاب نیست اون مداد است no that is not a book that is a pencil این آپ کہہ سکتے ہیں دفتر نوٹ بک ہے نا یہ آیا این دفتر است آره یا بله این دفتر است This دس از اے نوٹ بک اب یہاں پہ آپ کو یہ تھوڑا سی ہو سکتا ہے confusing ہو آپ کو اس میں negation میں آنسر دینا ہے اور یہ چیز فار اوے بھی ہے تو آیا اون آپ کو دکھ رہا ہے میز ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑا کنفیوزنگ ہو یہاں پہ لکھا ہے آیا یہ چیز فار اوے ہے تو اون یا آن یہ چیز ہے میز اصل میں پر آپ کو اسے opposite میں کہنا ہے تاکہ جو ہے خیر میں آنسر آئے جیسا آیا اون کیتباس از دیٹ اے بک تو نو نہ خیر اون کتاب نیست اون میز آس no that is not a book that is a table next آیا این زاناست از دس اے لیڈی کیا یہ ایک لڑکی ہے از شی اے لیڈی بالے ان زاناز دس از اے لیڈی یس آیا اون دوختراز از دیٹ اے گرل خیر یا نہ اون دختر نیست اون پسر است no that is not a daughter that is a son boy and آیا تو اس طرح سے آپ کو یہ پیٹرن فالو کرنا ہے اب اگلی ایکسرسائز پہ آنے سے پہلے اگلے پیٹرن کو فالو کرنے سے پہلے کچھ ورڈز آپ کے سامنے میں پیش کروں گا جن کا اپوزٹس آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تب جا کر آپ نیکسٹ ایکسرسائز کو سالو کر پاؤ گے فرسٹ از بوزرگ ریپیٹ آفٹر می بوزرگ بزرگ یعنی بگ بڑا اٹ از کالڈ ایز بزرگ اس کے اپوزٹ میں آپ کو ورڈ ملے گا کوچک بزرگ اس کا اپوزٹ ہے کوچک بگ کوچک مینس اسمال بزرگ کوچک بگ اسمال نیکسٹ از بلند اس کا اپوزٹ ہے کوتا بلند کوتا بلند مینس ٹال کوتا میس شارٹ ٹول شارٹ بلند کون سنگین سبک سگین سبک سنگین مینس ہیوی ان ویٹ اور سبک مینس لائٹ ان ویٹ سنگین سبک سگین سبک ہیوی لائٹ دینسٹ کمس جوان جوان پیر جوان پیر جوان مینس ینگ اینڈ پیر مینس بوڑھا شخص اولڈ جوان پیر پیر جوان ینگ اولڈ اس کے بعد آتا ہے سالم بیمار سالم بیمار سالم means fit and fine healthy سالم بیمار بیمار آپ لوگ جانتے مینس ال وہ شخص جو بیمار ہے سالم بیمار سالم بیمار فٹ اینڈ ال اس کے بعد زیبا زیشت زیبا زیشت زیبا مینس بیوٹیفل لگژریس فیشنیبل آپ کہہ سکتے ہیں زیبا مینس ویری بیوٹیفل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتا ہے زیشت اس کا اپوزٹ ہے زیشت مینس اگلی اولڈ فیشن تو زیبا اور زیشت بیوٹیفل اینڈ اگلی اب یہاں پہ جو بے پہ ایکسرسائزز ہے وہ ہمیں کرنا ہے so next we move on to P D F page number twenty three الگو پیٹرن این کتاب بزرگ است این کتاب بزرگ آس دس بک از بگ ان کتاب کوچک است ان کتاب کوچک است that book is small next این مداد بلند است این مداد بلند است دس پینسل اسٹال ان میں دود کو توست ان میں است دیٹ پینسل از شارٹ بلند بولن مینٹ اینڈ کوتا مینس شارٹ یہ وہی اپوزٹ ورڈز ہے جو ہم نے اس سے پہلے سیکھے تھے اسی لیکچر میں ان میز سنگین است دس ٹیبل از ہیوی سنگین مینس ہیوی اینڈ اون میز سابست means the table is light light weight سنگین لائٹ ویٹ اندر دس مین از یگ جوان مینس یگ دس مین از یگ ان مارد جس اون مارد پی رس کیونکہ آپ کو پکچر میں بھی دکھ رہا ہے وہ لکڑی کا سہارا لے کے چل رہا ہے تو یو کین نو کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے تو اون مارد پی راست دین از اولڈ نیکسٹ این دختر سالم است این دختر سالمه means he, she is healthy this uh, girl is healthy اون دختر بیمار است that girl is ill that girl is ill اون دختر بیمار است سالم بیمار بیمار سالم این خانه زیبا است this house is beautiful کیونکہ آپ کو دکھ رہا ہے well constructed house ہے دکھنے میں بھی کافی اچھا ہے تو زیوا بیوٹیفل یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان زیبا زیباس تو دس ہاؤسز زیبا کے لیے بیوٹیفل کے بجائے آپ لگژریس یہ بھی کہہ سکتے ہو پھر ان خانے زیشت است اب آپ کو دکھ رہا ہے یہ پرانا گھر ہے اولڈ فیشن ہے نا تو ان خانے زیشت است دیٹ ہاؤز اگلی یا اولڈ فیشن بھی آپ کہہ سکتے ہو بےخونیت اب یہ جو الف کا سیکشن ہے ایک بار ریڈ کر لیتے ہیں ساتھ میں آپ ریڈ کیجئے اٹ مینس کوچا کاست این میز بلند است این میز بزرگ است این میز است است این این میز میز سنگین است نیکسٹ کا جو سیکشن ہے اب یہاں پہ کہ دو باکسز دیے ہوئے ہیں پہلے میں آپ کو آبجیکٹ فل کرنا ہے اور دوسرے میں اس کا ایجیکٹو فل کرنا ہے جو ہم نے اپوزٹ ورڈز یاد کیے ہیں تو وہ آپ کو فل کرنا ہے اس میں سو آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے ریلیونٹ آپشنس ان کتاب یہاں پہ دیا ہوا ہے است نہیں ہے نیست ہے از ناٹ نیست تو ان کتاب بزرگ نیست آپشن میں دیکھیے لاسٹ ہے ان کتاب بزرگ یا ایک دو اور میں آپ کے لیے کر کے بتا سکتا ہوں یا آپ اپنی سیلف پریکٹس کے لیے یہ کر سکتے ہیں ان پسر زیبا نیس boy is not beautiful means that boy is obviously ugly ان دانش جو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان دانش جو کوچک نیست that student is not small وہ ایک چھوٹا بچہ نہیں ہے چھوٹا اسٹوڈنٹ نہیں ہے ایسا آپ کمبینیشن بنا سکتے ہو یہ آپ کی سیلف پریکٹس کے لیے آپ کو گھر پہ پریکٹس کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ کے سینٹینس فارمیشن پراپر ہو سکے پھر اس کے بعد آتا ہے پے کا سیکشن اون زان جوان است اور نیست دونوں دیا ہوا ہے آپ کو دونوں کے ساتھ سینٹینسز فارم کر کے ٹرائی کرنا ہے جیسا این مرد جو ہے پیر آست یا این مرد پیر نیست یا اون پیسر سولے ماس یا اون پیسر سالم نیست یا اون پہ سر بیمار نیست تو آپ کو پلیتھورا آف آپشنس دیا ہوا ہے اس میں تو اس کے ساتھ آپ کو الگ الگ ویریشنس ٹرائی کرنے ہیں we move on to our next exercise which is تمرین ایکسرسائز کو ہم تمرین کہتے ہیں جائے خالی را بخلمات مناسب پرکنید means in the blanks with appropriate words بخلمات مناسب مطلب اپروپریٹ ورڈ سے آپ اسے بلینکس کو فل کریں اب یہ ایکسرسائز ہمیں ساتھ میں کرنی ہے یہاں پہ یہ ہوم ورک میں بھی رہے گا اور نیکسٹ اس کے کچھ پارٹس آپ کے ہوم ورک میں بھی دیے جائے گے فرسٹ یہ ہاؤز آپ کو لگژریز دکھ رہا ہے تو لگژریز کے لیے ورڈ ہے زیبا تو ان کیا دکھ رہا ہے آپ کو خانے ان خانے زیبا است ان خانے زیبا است ان کیا دکھ رہی ہے امیج آپ کو میداد پینسل دکھ رہی ہے نا ان میداد شارٹ ہے نا یہ تو ان میداد کوتا است ان میداد آس this pencil is short next ہے ابھی آپ کو ایک چھوٹا بچہ دکھ رہا ہے جس نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اس کا مطلب یہ بیمار ہے تو یہ بچے کو کیا کہتے ہیں ہم ایک لڑکا ہے چھوٹا لڑکا تو اسے ہم کہیں گے ان پیسر سر بیمار است ان پی سر بیمار است کیسے معلوم پڑ رہا ہے یہ بیمار ہے امیج میں بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا ہے نیکسٹ اون ابھی دیکھیے ایک شخص ہے ایک آدمی ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے تو اون مرد پیر است اون مرد پیر است اولڈ اون ٹیبل دکھ رہا ہے اون میز است لائٹ ویٹ نیکسٹ اون یہ خاتون دکھ رہی ہے آپ کو جو ینگ ہے کافی ہے نا اور جو ہے پوائنٹ آؤٹ جو ہے فار اوے ہے تو اون زین جوان آس Unzan Jawan as. That lady is young. Next. جائے خالی رابع کلمات مناسب پرکنید fill in the blanks with appropriate words بے کا سیکشن ان دختر اب دیکھئے آپ چادر میں ہے آنکھیں تھوڑی جو ہے بیمار جیسے لگ رہی ہے تو ان دختر بیمار است ان دختر بیمار است این میداد اب یہ جو ہے ٹال ہے نا تو ٹال کے لئے کیا ورڈ ہے ہم نے سیکھا تھا ٹال کے لئے ورڈ ہے بلاند ان میداد است نیکسٹ این مرد دیکھیے اس نے چھڑی نہیں لی ہاتھ میں اور یہ ایک دم جوان ہے نا تو این مرد جوان است دس مین از ینگ ان خونے دیکھیے پرانا ہے اولڈ فیشن ہے تو اولڈ فیشن یا اگلی کے لیے ورڈ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اپوزٹس میں ہوتا ہے زیشت ان خونے زیشت this house is ugly old fashion next comes این پیسر یہ کیا دکھ رہا ہے آپ کو بچہ یہ لڑکا ہے ان پیسار سالم آست دس بوائے از ہیلدی یہ فٹ اینڈ فائن ہے تو سالم اب یہ دیکھیے ان زان ڈاش آست یہ آپ کو بوڑھی دکھ رہی ہے تو ان زان پیر آست ان زان چیے ان زان پیر ہے پیر آست this lady is old okay اب یہ جائے خالی رابع کلمات مناسب پرکنیت جو پے کا سیکشن ہے اس میں سے ہم آپ کو ایک بتا دیں گے اور باقی کا آپ کو خود سے ہوم ورک کے طور پہ کرنا ہے ان پیسر بیمار ڈیش ان پیسر بیمار ڈیش تو امیج میں دیکھیے کہ آپ کو یہ بیمار لگ رہا ہے نہیں یہ بیمار نہیں ہے یہ فٹ اینڈ فائن ہے تو ان پیسر بیمار نیست ان پیسر بیمار نیست یا ان زن ڈیش نیست ان زن ڈیش نیست مطلب یہ آپ کو ینگ دکھ رہی ہے نا تو ان زن پیر نیست this lady is not old ان زن پیر نیست اب باقی کے جو چار آپشنز آپ کو دیے ہوئے ہیں سالف کرنے کے لیے تو یہ آپ کو خود سے سالف کرنا ہے نیکسٹ موونگ آن دکھتے پر اسم الخط اب اس میں آپ کو کچھ ورڈز دیے ہوئے یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیے یہ رائٹ والا آپ سمجھ جاؤ گے یہ ایک سالم دانش جو کتاب میداد اب یہاں پہ جو اینڈ میں اے کے ساتھ ختم ہوتے ہیں بیلے خانے مادرسے ستارے سادے ایک ایک کر کے میں ٹرانسلیشن کر دوں جو اس میں دیا ہوا ہے جو اے کے ساتھ ختم ہوتے ہیں یہاں پہ ورڈز بلے مینس یس یا اورے یہ بھی اے کے ساتھ ختم ہوتا ہے خانے ہاؤز مدرسے اسکول ستارے اسٹار سودے مینس سمپل سودے مینس سمپل اب یہاں پہ دو کیریکٹرس آپ کو انٹروڈیوس کیے جائیں گے جو آل دا وے آپ کے والیوم ون والیوم ٹو اور والیوم تھری میں بھی ساتھ ساتھ کیری فارورڈ ہو گئے یہ دو کیریکٹرس ہے اس کورس میں وہ ہے ایک زالے اور ایک ہے کاوے یا نام یاد رکھیے گا ایک ہے زالے اور ایک ہے کاوے تو ہم پڑھتے پہلے زالے کے انفارمیشن زالے دختر زالے سالم است آیا زالے سالم است بالے یا اور است ٹرانسلیشن کرتے ہیں زالے دختر راست زالے جو ہے شی از اے گرل زالے سالم زالے از ہیلدی سالم است از زالے ہیلدی بالے یا اور زالے سالم است she is healthy fit and fine next character جو انٹروڈیوس کیا گیا ہے وہ ہے کاوے کیا نام ہے اس کا کاوے کاوے پیسر است کاوے بیمار است آیا کاوے بیمار است بالے یا کاوے بیمار است ٹرانسلیشن کر لے کاوے است means Kaveh is a child boy Kaveh بیمار است بٹ کاوے کیا ہے وہ بیمار ہے کاوے از ال آیا کاوے بیمار است اس کاوے ال بالے یا اورے یس کاوے از ال کاوے است اب یہاں پر ہم کیا کریں گے آپ کے سامنے ایک آڈیو پلے کی جائے گی تو آپ کو یہ آڈیو سننا ہے اور گیس کرنا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے جب تک آپ اس کا میننگ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ آڈیو سنیے اور ہم آڈیو کے بعد میننگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے آنسرس کو اس کے ساتھ ویریفائی کیجئے کہ آپ کا آنسر یہی تھا یا نہیں اور موسٹلی آئی ایکسپیکٹ کہ آپ کے یہی آنسرز ہوں گے الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں سو لیٹس پلے دی آڈیو سلام خوبی سلام خوبم مرسی تو خوبی منم خوبم مرسی اسم چیه؟ من نیلو هستم اسم تو چیه؟ من پیتر هستم خوشبختم منم خوشبختم اهل کجایی؟ من ایرانی هستم تو چی؟ من آلمانیم دانشجویی؟ آره تو چی؟ منم خب سو ہم نے یہاں پہ آڈیو سنی اور دو لوگوں کے بیچ ایک چھوٹا سا کنورزیشن تھا تو آڈیو کا میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں سلام خوبی مینس سلام ہو خوبی تو جواب میں دیتا سلام خوبم مارسی تو خوبی مطلب سلام آئی ایم ویل خوبم مارسی تھینک یو تو خوبی اور تمہارے حال چال کیا آپ خیریت سے ہو تو من ہم خوب مرسی مطلب میں خود خیریت سے ہوں میں اچھا ہوں مرسی تھینک یو فار آسکنگ اس میں چیئے آپ کا نام کیا ہے من نیلو ہستم من نیلو ہستم مطلب وہ بتا رہی ہے کہ اس کا نام نیلو ہے اس میں تو چاہیے پھر وہ پوچھ رہی کہ تمہارا نام کیا ہے تو جواب میں کہتا ہے من پیتر ہستم پیٹر کو لوگ پیتر کہتے ہیں تو وہ بتا رہے کہ اس کا نام پیٹر ہے خوش بختم مطلب she is glad to meet ہم یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ خوش بختم I am very glad to meet you پھر وہ جواب میں جو پیٹر ہے وہ کہتا ہے من ہم خوش بخت ہم کہ I am also very glad to meet you اہل کو جائی وہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہو کہاں کے اہل ہو کہاں کے رہنے والے ہو تو جو نیلو ہے وہ کہتی ہے من ایرانی ہستم میں ایرانی ہوں ایران کی رہنے والی ہوں تو چیئے آپ کہاں کے رہنے والے ہو اب جو پیٹر ہے وہ کہتا ہے من المانیم اب ایک بات بتا دے المانی کہتے ہیں جرمنز کو المانی مینس جرمن ہو سکتا ہے آپ کو پورا کنورزیشن سمجھ میں آ گیا ہو صرف یہ ورڈ المانی نہیں سمجھا ہو تو المانی مینس جرمن دوزو بلانگ فرام جرمنی پیتر جو ہے جرمن جرمنی سے تعلق رکھتا ہے جو ہے نیلو پوچھتی ہے دانش جوئی means you are a university student Peter سے آرے تو چھی دیکھیے بھلے اس نے یوز نہیں کیا کیونکہ یہ کیجول کانورزیشن ہے انفارمل ہے تو اس نے آرے یوز کیا یعنی یس کہ وہ دانش جو ہے وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے تو چی مطلب تم کون ہو تم کہاں سے تعلق رکھتی ہو اور آپ نہیں اس نے آرے یوز کیا دیکھیے انفارمل کنورزیشن ہے نا آرے یعنی یس ترچی اور آپ من ہم دانش جو ہم یعنی I am also university student خوب خدا حافظ خوب یعنی اوکے چلے خدا حافظ تو وہ بھی کہتا ہے خدا حافظ یہ تھا ہمارا فرسٹ کنورزیشن آئی ہوپ آپ کے آنسرز جو ہے اس سے میچ کیے ہو گئے we move on to a next conversation video Sima جان سلام سلام سیما هستم از دیدنتون خیلی خوشحالم منم منم بهارم همینطور کامران مخلص شما با... اب آپ نے اس کانور میں دیکھا کہ کیریکٹر انٹروڈیوس میں وہ کہتی ہے کہ سلام سیما سیما جان یعنی وہ کہتی ہے ڈیئر سیما تو وہ کہتی ہے سلام سیما ہستم کہ وہ خود سیما ہے اور کہتی ہے دیدن تو خیلی خوشحالم کہ ان کا دیدار کر کے انہیں بہت اچھا لگا تو پھر یہاں پہ کیریکٹر آتا ہے مانام بہارم کہ میں بہار ہوں بہار ایکچولی میں کہتے ہیں فارسی میں اسپرنگ سیزن کو بہار مینس اسپرنگ سیزن تو وہ کہتا ہے من ہم ہمین یعنی likewise I also feel کہ آپ سے ملاقات کر کے اچھا لگا من ہم ہمین زور پھر اس کے بعد انٹروڈیوس ہوتا ہے ایک اور ایک کیریکٹر کامران پھر اس میں کہتا ہے لاسٹ میں مخلص شما بابک مخلص شما ان دا سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ یور سنسیئرلی آپ کا ڈیووٹیڈ فرینڈ بابک اس کا نام تھا سو امید کرتے ہیں آپ کو یہ بھی کنورزیشن پسند آیا ہوگا اور یہ سمجھا ہوگا next we move on to last conversation please play the video سلام سلام آقای مهندس اشراقی دوستای من خیلی خوشبخت خوشبخت خب بریم خدا خوش باشین اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جنہوں نے اپنے استاد کا تعارف کروایا اپنے دوستوں سے کہ وہ کہتی ہے سلام اغی مہندس اشراقی کہ وہ کہہ رہی ہے دیکھیے یہ مہندس اشراقی ہے مطلب اشراقی اس کا نام ہے مہندس کہتے ہیں ایک پروفیشن ہے جسے انجینئرنگ کہا جاتا ہے مہندس مینس انجینئر تو وہ خاتون جو ہے ان کا تعارف کروا رہی ہے دوست ہائی مان دیکھیے یہ میرے دوست ہے دوست ہائی مطلب فرینڈز ہاں جب لگایا جاتا ہے تو وہ پلورل کے سینس میں آتا ہے دوست ہائی مان یعنی یہ میرے دوست ہے خیلی خوش بختم خوب بریم وہ کہتا ہے خیلی خوش بختم مطلب I am very glad to meet you خوب یعنی اوکے بریم بریم مطلب چلے ہم کہتے ہیں نا جب ہو گیا خوب چلے تو لوگ کہتے ہیں خوب بریم خوب بریم بریم مطلب چلے تو کہتے ہیں اوکے خدا حافظ خدا حافظ اینڈ میں کہتے ہیں خوش باشید خوش باشید یعنی اوکے چلو چلتے انجوائے مطلب ہیپی انجوائے خوش باشید اب پھر سے ہوم وقت ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پی ڈی ایف میں جو پے سیکشن ہے on twenty eight twenty nine pages P D F کے تو آپ کو وہ کرنا ہے اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز جو آج ہم سیکھنے والے ہیں اینڈ میں وہ ہے نمبرز آداد اب نمبرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش میں بھی ایک ہوتا ہے کارڈینل نمبرز اور ایک ہے آرڈینل نمبرز کارڈینل اور آرڈینل یعنی کیا کارڈینل میں آپ zero one two three four five six ایسا کہتے ہو لیکن آرڈینل میں آپ کیا کہتے ہو first second third fourth fifth six ایسا کہتے ہو تو آپ فارسی میں جو کارڈینل نمبرز ہے اسے کہتے ہیں آداد اصلی کیا کہتے ہیں فارسی میں کارڈینل نمبرز کو آداد اصلی اور جو آرڈینل نمبرز اسے ہم کہتے ہیں آداد ترتیبی آداد اصلی آداد ترتیبی سو کارڈینل نمبرز یعنی آداد اصلی ہم دیکھتے ہیں فرسٹ از زیرو صفر ریپیٹ آفٹر می سفر صفر دین یک یک دو دو دین سے سے پنج پنج شش شش هفت هفت هشت هشت نه نه ده ده تو یہ تھے ہمارے کارڈینل نمبرز یعنی آداد اصلی ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں زیرو صفر زیرو صفر ون ایک ون ایک ٹو دو ٹو دو تھری سہ تھری سہ چار چہار فور جو ہے فور چہار فور چہار فائی پینچ فائی پینچ سکس شیش سکس شیش سیون سیون ہفت ہفتہ یہیں سے آیا ہے ایٹ حشت ایٹ ہشت نائن نو نائن نو ٹین دہ ٹین دہ تو یہ تھے ہمارے اعداد اصلی مینس دا کارڈینل نمبرس اب جو اعداد ترتیبی ہے مطلب جو آرڈینل نمبرز ہے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہم بولتے ہیں اسی طرح سے فارسی میں وہ ہے اول فرسٹ اول اول سیکنڈ دوم سیکنڈ دوم تھرڈ سوم تھرڈ سووم فورتھ چہور فورتھ چہور ففتھ پانجوم ففتھ پانجوم سکس شیشو سکس ششو سیونتھ ہافتو سیونتھ ہافتوم ایٹ ہیشتوم ایٹ ہیشتوم نائنتھ نہوم نائنتھ نہوم ٹینتھ دا ہوم ٹینتھ دا ہوم تو ایک بار ریپیٹ کر لے آداد اصلی اور آداد ترتیبی یک دو سے چار پانچ شیش ہفت ہی دہ یہ تھے ہمارے آداد اصلی اور آداد ترتیبی اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم سو آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کے الحمدللہ ای میلز آ رہے ہیں آپ ہوم ورک کر کے بھیج رہے ہیں اور ہم اسے ریکٹیفائی کر کے بھیج رہے ہیں I repeat the homework once again page number 28 eight and twenty nine of P D F اس میں جو پے کا سیکشن ہے وہ آپ کو سالو کرنا ہے اینڈ آلسو ان ایڈیشن آپ کو آدھا اصلی مینس دا کارڈنل اینڈ بھی مینس دا آرڈینل numbers یہ آپ کو لکھ کے پریکٹس کرنے ہیں اسی امید کے ساتھ ہم لیتے آپ سے الوداع بک کی لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے پلے لسٹ کی بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اسے ضرور ڈاؤن لوڈ کرے اپنے ہوم ورکس ہمیں ضرور سینڈ کیجیے ون اسلام at the rate Gmail dot com پر اسی کے ساتھ ہم لیتے آپ سے الوداع مگر دیکھتے رہیے چینل ون شکریہ خدا حافظ